حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو تناسل یعنی شرمگاہ کو دائیں ہاں سے نہ پکڑے سنن نسائی حدیث نمبر چوبیس